أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر بیماریاں بنائی ہیں تو اسے دور کرنے کے لیے اللہ نے علاج بھی بتایا ہے اور اس کے لیے دوائیاں بھی بنائی ہیں شرط یہ ہے بیماری کو پہچانا جائے اور اس کا صحیح علاج کیا جائے زخم سر پر لگا ہو پیر پر پٹی باندھی جائے پیٹ کا درد ہو سر کے درد کا علاج کیا جائے علاج تو کر رہا ہے لیکن صحیح مرض کو پہچان کر صحیح علاج نہیں کر رہا ہے آج پوری دنیا میں ایک عام پریشانی ہے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں کنٹریز ہیں بلکہ جو ملک جتنا ترقی یافتہ ہے سائنس و ٹیکنالوجی میں آگے ہے اتنی ہی اس کی بڑی پریشانی ہے جس کو کہتے ہیں ڈپریشن بے اطمینانی سکون کا نہ رہنا یہ مرض تقریباً دنیا کے ہر چھپے کے ہر علاقے کے باشندوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہر ملک ہر انسان اپنی وشاد کے مطابق اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق اس پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے اور اس بیماری کا وہ علاج کرنا چاہتا ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ جب اس میں اس کو مایوسی ہوتی ہے تو خودکشی کر بیٹھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ مرض رہے گا نہ مریض رہے گا وہ سمجھتا ہے کہ یہ خودکشی یہ مایوسیوں کا علاج ہے یہ بے اطمینانی کا ڈپریشن کا علاج ہے بازاروں میں بکنے والی دوائیوں میں زیادہ تر دوائیاں وہ ہیں جو یا نشہ آور ہیں یا نیند لانے والی ہیں انسان نے اعلی قسم کی مسہریوں کو اور بیڈروم کو بالا خانوں کو تو بنا دیا اور اللہ نے جسے کہا کہ وجہ اللہ لن لئی وجالن نہارا معاشا ہم نے رات کو بچھونا بنایا آرام کا ذریعہ بنایا وہ آرام سے آج کا انسان محروم ہے اور اس کے تدارک کے لیے کوئی مال کی طرف کوئی دولت کی طرف کوئی حکومت کی طرف کوئی سلطنت کی طرف کوئی شہبتوں کی تکمیل کی طرف کوئی عورتوں کی طرف اور کوئی عمارتوں کی طرف دوڑ لگا رہا ہے کہ یہ بے اطمینانی ختم ہو جائے اللہ کا مجھے اور آپ کو کروڑوں کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں ایسا دین اسلام دیا دین فطرت دیا جس چین نہیں ہے ان کو ان کا گنا کھا رہا ہے اللہ کی معصیت اللہ کی نافرمانی دمت کی طرح ان کے سکون کو غارت کر رہی ہے تباہ اور برباد کر رہی ہے اور اس بے سکونی اور بے اطمینانی اور ڈپریشن کو ختم کرنے مزید جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ کے عذاب میں اتنا ہی وہ گرفتار ہو رہے ہیں کیا کہیے گا آپ فرانس میں اس وقت پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے مسلمان عورتوں کو حجاب کے استعمال پر صد آپری مبارکبادی کی مستحق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے کو اپنانے والی ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کو بہت مبارک اور ہماری قلبی دعائیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ کہ آپ نے حضرت بی بی فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت عفت اور پاک داونی کی چادر کی لاج آپ نے رکھی نہ حکومت کے ڈنڈے سے ڈرے نہ قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیا یہ صنف نازک ہوا کی بیٹیاں سڑکوں پر اتر آئی اور کہا کہ ہماری چوائس ہمارا انتخاب پردہ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس حیا کی چادر کو نہیں چھین سکتے گرفتاریوں پر گرفتاریاں اس پردے نے کس کا کیا بگاڑا تھا نقصان کس کا کیا ہوا تھا ایک ہیرا ہے اس کو چھپا لیا جائے کیا نقصان ہے میں ہیرے کا مالک میرے مکان کی دروازوں کو کھڑکیوں کو میں نے بند کر دیا تو میں نے کس کا نقصان پہنچایا آخر پارکنگ میں لگی ہوئی گاڑیوں کو کھلا تو نہیں چھوڑا جاتا لاک کیا جاتا ہے بینک کے لاکر کو لاک کیا جاتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کی عزت عفت اور پاک دامنی تمہارے بینکوں میں رکھے ہوئے کروڑوں اربوں خربوں ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی عفت اور پاک دامنی اور ان کی عزت تمہارے کاروں میں اور تمہارے پارک کیے ہوئے گاڑیوں میں رکھے و سامان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جب ادنا درجے کی چیزوں کو تم حفاظت کرتے ہو لاکر میں رکھتے ہو تو اس پردے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا برا ہو مذہب اسلام کے دشمنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں کا کہ ایک طرف پردے کی پابندی کی بات اور دوسری طرف فرانس کے اندر کئی ایسے علاقے کہ جن علاقوں میں جن پارکوں میں اور جن تفریح گاہوں میں جانے سے پہلے ایک ایگریمنٹ پیپر پر سائن کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر یہ دفعہ لکھی ہوتی ہے کہ آئندہ اگلے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے آپ مادر ذات برہنا ہو جائیں جسم پر ایک تاگا ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں رکھ سکتے جب تک اگریمنٹ نہیں کریں گے اور آپ معاہدے کی تکمیل نہیں کریں گے بصورت دیگر قید کانے میں ڈالا جا سکتا ہے اور کئی ڈالر کا جرمانہ آپ کو دینا پڑتا ہے کیا کہیے گا ان امن کے بھکاریوں کو مذہب اسلام کی پرچھائی میں مذہب اسلام کے سائے میں امن ہے سکون ہے پردے سے بے پردگی کی طرف جا رہے ہیں امن آفیت سے تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں کوئی شراب پی کر کوئی ڈرگس لے کر کوئی نشہ لے کر کوئی عزتوں کی آبرو لوٹ کر کوئی ہیرے جواہرات کے بچھونے میں سو کر امن حاصل کرنا چاہتا ہے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ کی قسم اللہ بکر اللہ تتم القلوب میرے اللہ نے کہا کہ اگر امن مل سکتا ہے سکون مل سکتا ہے تو میری یاد میں ملے گا مسلمان بنو اللہ کے نبی جناب محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام خط لکھے اس کے اندر یہی جملہ لکھا اسلم اسلام لا سلامتی میں رہو گے دنیا کا کوئی دھرم دنیا کا کوئی مذہب دنیا کی کوئی اللہ کی مق... ارے دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا قرآن تو اللہ کا صفت ہے مخلوق نہیں مخلوق اور ہے صفت اور ہے مخلوق کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا عرش کو اللہ نے پیدا کیا کرسی کو اللہ نے پیدا کیا زمین کو اللہ نے پیدا کیا آسمان کو اللہ نے پیدا کیا پیغمبروں کو اللہ نے پیدا کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے پیدا کیا مکہ مکرمہ کو اللہ نے پیدا کیا یہ مخلوق ہے اور مخلوق فانی ہے کل علیہ فان ویب کا وجہ ربی کا ذل جلالی ول ہر چیز کو فنا ہے یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ سورج یہ تمام کے تمام تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ویب کا وجہ ربی کا ذل جلالی ولی کرام اللہ کی ذات اللہ کی شان باقی رہے گی اللہ کی صفت اللہ کی خوبی باقی رہے گی یہ قرآن اللہ کی صفت ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے مخلوق کو فنا ہے اللہ کی صفت کو فنا نہیں یہ کلام پاک باقی تھا ہے اور باقی رہے گا یا اللہ کے کلام میں لذت ہے یا اللہ کے کلام میں امن ہے یا اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کے اندر حلاوت ہے آج ان کا گنا اسلام دشمنی کا مسلمان دشمنی کا آخا دشمنی کا ان کو تباہ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے ایک تدبیر کرتے ہیں ولا یہی کل مکر سیو اللہ بھی میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک مکر کرتے ہیں اللہ اس مکر اور اس چال کو توڑنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کرتا ہے وہ مکرو وم کر اللہ وہ اللہ و الما ایک دروازہ عذاب کے آنے کا بند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ننانوے دروازے کھول دیتے ہیں جاپان کے پاس کیا کمی تھی دنیا کا امریکہ سے بھی کئی قدم آگے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کا مقام تھا اللہ کے عذاب کو بچا سکا وہ اللہ کے قہر سے بچ سکا وہ وہ سونامی سے زلزلے سے آتش پشاں سے وہ بچ سکا بلا یہی المکرو اللہ بہلی و مکرو و مکر اللہ یہ سازش کریں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پیدا کرنے والا نہیں جانتا وہ کم تم فی برو جنگ مشیدہ اے دنیا کے طالب اے زندگی کے طالب اے زندگی کے حوث کے پجاری کسی تو مضبوط گنبد کے اندر چلا جا کلو نفس سنگھ الموت قتل موت وہاں بھی موت کا مزہ تجھے چکنا ہے اور موت آ کر رہے گی کون اللہ کی طاقت سے مقابلہ کرے گا میرے اللہ نے نمرود کو اگر چاہتا زمین میں پھنسا دیتا آسمان توڑ کر انگاروں کی برسات اس پر ڈالتا میرا اللہ اگر چاہتا سورج کے ٹکڑے اس کے اوپر گرا دیتا میرا اللہ قابل مطلق ہے سورج اس کے حکم سے چلتا ہے زمین اس کے حکم سے قائم ہے آسمان اس کے حکم سے قائم ہے میرا اللہ نے بتایا قیامت تک کے نمرودوں کو کہ میں چاہوں لنگڑے مچھر سبق کے نمرود کو تباہ برباد کر سکتا ہوں مجھے شولوں کی ضرورت نہیں آگ کی ضرورت نہیں چاند سورج کو پھینک کر مارنے کی ضرورت نہیں ایک لنگڑا مچھر تمہیں کافی ہے کیوں نہیں سمجھتے پھر ان کی لاش کو اللہ نے آج بھی باقی رکھا ہے اور فرمایا کہ ہم نے اگلے لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنا کر رکھا ہے اے وقت کے فرونوں رب کو ملانا کا دعوی کرنے والوں مانو دولت پر تکبر ناس کرنے والوں اولاد پر گمن کرنے والوں پراپرٹی کو جتانے والوں دیکھو فرون کی لاش کو ہم نے بغیر ممی کے باقی رکھا ہے وہ عذاب کا شکار ہے اللہ کا اللہ کے قہر کا شکار ہے اس کا گنا اس کو کھا گیا نمرود کو اس کا گنا کھا گیا قارون کو اس کا گنا کھا گیا آج یورپ کو اس کا گنا کھا رہا ہے امریکہ کو اس کا گنا کھا رہا ہے اسلام مسلمان دشمن فرقہ پرس جو قومیں ہیں ان کو ان کا گناہ کھا رہا ہے ان کو تباہ کر رہا ہے گناہ نہیں چھوڑے گا کسی کو گناہ کسی کو نہیں چھوڑے گا میں یامل سوئی اللہ نے فرمایا کہ جو برائی کرے گا اللہ ضرور اس کو اس کا بدلہ دے گا بلانزی النحم مین الزابل ادنا دون الزابل اکبر اللہ فرماتے ہیں قیامت کے اندر قیامت کے دن جو بدلہ دینا ہے ہم دیں گے اس دنیا کے اندر ایک ذرہ برابر گنا کرو گے یہ گنا تمہارا پیچھا کرتا رہے گا یہ گنا تمہیں تباہ کر دے گا یہ گنا تمہیں برباد کر دے گا کوئی بے نمازی آج کہے سلام وعلیکم السلام کیسے ہیں ہو آر یو کہیں الحمد اللہ کا شکر ہے جوتا لے کر ماریے کائنات کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے اس کا بے نمازی کا گناہ اگر اس کو تباہ نہ کرے کیا قرآن جھوٹا اور حدیث جھوٹی ہے کوئی داڑھی مڈا کہے کوئی بے پردہ عورت کہے اور جس گھر کے اندر ننگا ناچ ہوتا ہو ٹی وی چلتی ہو میوزک چلتا ہو گانا چلتا ہو سوت کا کاروبار ہو رشوت کا کاروبار ہو حرام کا کاروبار ہو اور کہے کہ اللہ کا شکر میں امن میں ہوں سلامتی میں ہوں اللہ کا قرآن جھوٹا ہے کہ گناہ اس کو تباہ کر دے گا برباد کر دے گا نہ نہ یہ تو وہ ہے بھنگی گٹر میں اتر کر اتر کر اتر کر صبح میں دوپہر میں شام میں جنوری میں ڈسمبر میں اپریل میں گرمیوں میں سردیوں میں کمپرمائز کر لیتا ہے پاخانے سے غلازت سے نجاست سے یہ بے نمازی یہ گنہگار یہ اللہ کے نافرمان یہ شیطان کے پیشاب پینے والے یہ نبی کی سنتوں کے باغی انہوں نے خدا کے عذاب سے کامپرمائز کر رکھا ہے ان کو زندگی کی لذت کا پتہ نہیں ہے ان کو سجدوں کی حلاوت کا پتہ نہیں ہے ان کو پہلی سب کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ثواب اور اذہ کا پتا نہیں ہے آخا نے فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں اگر پتہ لگ جائے میری امت فائٹنگ کرے گی لڑائی کرے گی جھگڑا کرے گی اور پھر اس کے بعد نوبت آئے گی کہ خورا ڈالو قرے میں کس کا نمبر آئے گا ایک اذان دینے کا ثواب اور دوسری پہلی سب پہ نماز پڑھنے کا ثواب ان لذتوں سے آج ہم محروم ہیں ایک اپنی جنت ہم نے بنا رکھی ہے کوئی جماعت کی جنت کوئی خانخواہ کی جنت کوئی مدرسے کی جنت کوئی چندے کی جنت میں چندہ دے رہا ہوں میں جنتی میں گیارہویں کر رہا ہوں میں جنتی میں میلاد کر رہا ہوں میں جنتی میں پنج وقتہ ڈبکیاں مار رہا ہوں میں جنتی میں خانخواہ میں حاضری دے رہا ہوں جنتی اصل مناجات اصل اللہ کی قربت اصل اللہ تبارک تعالیٰ کی جو عبادت کی حلاوت اور مناجات کی برکتیں ہیں اس سے آج بندہ محروم ہے اس سے آج بندہ محروم ہے اس کو پتا نہیں اللہ اللہ کہنے کے اندر کیا مزہ آتا ہے کوئی پوچھے مولانا شبلی رحمت اللہ علیہ سے کہ ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا جیب کے اندر گڑ کا ڈلہ رکھے ہوئے ہوتے تھے کوئی مٹھائی کا ٹکڑا رکھے ہوئے ہوتے تھے اس کو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیتے پوچھا جاتا میرے اللہ کا نام لیا ہے اللہ کا نام لیا ہے اور اللہ کا نام کتنا میٹھا ہے اس کے شکریہ میں میں نے کہ میرے محبوب کا نام لیا میں نے اس کو مٹھائی کھلا دی آج لیلا سے پوچھو مجنون کا نام کی قیمت کیا ہے آج پوچھو مجنون سے لیلا کی قیمت کیا ہے اس کے نام کی قیمت کیا ہے شیریں سے پوچھو فرحات کی یہ بتائیں گے اور مسلمان کو پوچھو اللہ نام کی قیمت کیا ہے اسی لیے ایمان بکتا ہے ضمیر بکتا ہے اللہ کا کعبہ بکتا ہے خانخواہ بکتی ہے مدرسہ بکتا ہے بھی بکتا ہے داڑھی بکتی ہے نماز بکتی ہے نماز کا گھٹا بکتا ہے آج اس کے رسول کا سودا ہوتا ہے ٹکوں کے اندر ٹکوں کے اندر دو چار روپے کے اندر جب جنگ ہو جائے روپیوں کی پیسوں کی اسلام کی ایک صاحب یہاں جمعہ میں آیا کرتے تھے اور کئی سالوں سے ڈیڑھ دو سال سے جمعہ میں غائب جس مالک کے یہاں ملازم تھے وہ مالک یہاں جمعہ میں بلا ناغا آتے ہیں کپڑوں کی انہوں نے چوری کی روپیے پیسوں کی چوری کی اور تیرہ لاکھ چوتھا لاکھ تک اس کا تخمینہ چلا گیا اللہ جانے فیصلے کے لیے بیٹھے انہوں نے کہا کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو سر پر رکھ کر میں کہتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا جب دنیا جاتی ہے جانتی ہے ایک نمبر کا چور اور بدماش اور انہوں نے چوری کی ہے روپیوں کو پیسوں کے بدلے اللہ کے کعبے کا سودا اللہ کے قرآن کا سودا اللہ کی جنت کا سودا کیا مومن ہوئے ہیں ہم کیا مسلمان ہوئے ہیں ہم نہ ایمان کی قدر کو پہچانا نہ اللہ کے نام کی قدر کو پہچانا فلموں کے اندر گانوں کے اندر ڈراموں کے اندر میرے اللہ کے نام کی توہین کی جاتی ہے قرآن کی توہین کی جاتی ہے نبی کی توہین کی جاتی ہے مذہب اسلام کی توہین کی جاتی ہے کون ہے کون ہے جو اللہ کے نام پر مرنے والا بٹنے والا جو کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میرے ماں باپ نبی کے نام پر قربان فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ میں مر جاؤں گا میں کٹ جاؤں گا آپ کے نام کی توہین ہونے نہیں دوں گا گانوں میں یہ لفظ نہیں ہے میں سنم بنا کر تجھے پوجوں گا میں کعبہ بنا کر تیرا طواف کروں گا میں تیرے گلی کا چکر کاٹوں گا بوسے دوں گا بوسا شان ہے حجر اسود کی طواف کرنا شان ہے اللہ کے کعبے کی قبلہ گاہ بنانا شان ہے کابت اللہ کی ایک رنگی کتیا قیامت کے دن اس کی شرم گاہ اس کے منہ پر ہوگی اور جہنم میں جائے گی جہنمی اس کتیا سے اس رنڈی سے اس بدکار سے پناہ مانگیں گے مولا ہمالیہ جیسا عذاب دے دے اس رنڈی کے قریب نہ رکھنا آج یہ کہتی ہے اللہ کے نام کا استعمال کرتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ للہ کا نام رب کا نام رب سے زیادہ تیرا نام لیا کروں گا میں نے فتوا بتایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اس گانے کو استعمال کرتا ہے ایک آن میں مرتا ہے انسان دو طریقوں سے انگوٹھا کاٹا گیا پنجا کاٹا گیا گڑگے تک کاٹا گیا رام تک کاٹا گیا دوسرا پیر کاٹا گیا تیسرا ہاتھ کاٹا گیا چوتھے نمبر پر ہاتھ کاٹا گیا اب گوشت کا لوٹا تڑپ تڑپ کر ایک ہی ہے اور یہ کہ ایک ہارٹ اٹیک آیا جھٹکے کے اندر چلا گیا نماز چھوٹی گنا ہوا زنا ہوا شراب پیا چوری کی اللہ کہتے ہیں کہ میں مڑ مڑ کر میرے بندے کی طرف دیکھتا ہوں کہ اگر وہ توبہ کر لے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ حرامیوں کے گانے جس میں کعبے کا نام رب کا نام سنم کا نام بت کا نام سبحان اللہ کا استعمال <coughs> میں نے بتایا تھا ایک جھٹکے میں کافر ہو جاتا ہے کوئی دیر نہیں لگتی مرنے کے دو طریقے کچھ کچھ کچھ کچھ کاٹا گیا دھیرے دھیرے مرا اور ایک ہارٹ اٹیک آیا اور ایک یہ ہوا کہ دماغ کی رکھ پٹی ابھی کھانا کھا رہا تھا نیوالا ہاتھ میں تھا بو میں جانے سے پہلے مر گیا یہ وہ ہے ایک آن میں ابھی رنگ ٹاؤن ختم نہیں ہوئی ابھی کال ریسیو نہیں کیا ابھی ہیلو نہیں کیا کافر ہو گیا چمار ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر ایک عالم تھا اس نے اللہ تعالی سے پوچھا اے اللہ آپ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے آدمی پکڑا جاتا ہے لیکن میں گناہ پر گناہ کیا لیکن مجھے تو کوئی آزاد نظر نہیں آ رہا ہے بیوی اپنی ہے اولاد اپنی ہے وقت پر روٹی ملتی ہے کھانا ملتا ہے کاروبار چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تیری عبادات تیری مناجات کی لذت کو میں نے ختم کر دیا اب سجدہ کرتا ہے اب تو نماز پڑھتا ہے اب تو تلاوت کرتا ہے اب تو ذکر کرتا ہے اب تو درود پاک پڑھتا ہے اب لذت تجھے نہیں ملتی نے کہا بات تو صحیح ہے میں مطمئن تھا کہ میں نماز پر نماز پڑھ رہا ہوں میں روزے پر روزہ رکھ رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ مناجات کی حلاوت اور مناجات کی لذت کو اللہ ختم کر دیتے ہیں آج ایک بازار میں پھرنے والی رنڈی کو گور کے دیکھنے سے آنکھوں کو لذت ملتی ہے اللہ کا نام لے آخا کا نام لے قرآن پڑھے اللہ کا پیارا قرآن الحمد للہ العالمین تاہا ما انزلنا علیک علی کل قرآن علی کیوں مزہ نہیں آتا یہ کون ہے جو ایک کے بعد ڈیڑھ کے بعد دو کے بعد کیوں انہیں زلیل دنیا کی جو ہے بہانے میں ان کو لذت ملتی ہے یہ کون ہے مرے ہوئے باپ کے پیشاب میں ان کو لذت ملتی ہے یہ کون ہے مرے ہوئے سور کے پیٹ سے نکلی ہوئی گندی غلازت میں لذت ملتی ہے بزرگوں کے واقعات میں قرآن کے ترجمے میں حدیث کے ترجمے میں آخرت کے تذکرے میں نبی کی باتوں میں کیوں لذت نہیں اگر لذت ہوتی تو آج جمعہ میں محفلیں سونی سونی نظر آتی کسی سلیمہ خانے میں نو بجے شو شروع ہو رہا ہو نو سے لے کر بارہ تک ساڑھے نو بجے کتنے لوگ جاتے ہیں نو بج کر دس منٹ پر کتنے لوگ جاتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کے گھر رو رہے ہیں اللہ کے گھر ویران ہیں کوئی بزرگ آئے حضرت پیر ذوالفیکار صاحب گئے اور حضرت نے وہ بھیا توبہ کرائی پتہ نہیں کچھ بارش میں بیٹھے ہیں دھوپ میں بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ والے سے تعلق ہو گیا داڑھی مڑ رہی ہے زنا ہو رہا ہے بے پردگی ہو رہی ہے حضرت کو کیا معلوم ہے دھوکے میں مبتلا ہے بیت ایسے تھوڑی نہ ہوتی ہے کہ پچاس ہزار ڈیڑھ لاکھ کا منوع اور بیت دو قسم کی ہے ایک بیت توبہ اور دوسری بیت اسلام بیعت توبہ کوئی بھی کرا سکتا ہے ماں اپنے بچوں کے کرائے توبہ کرو توبہ کرو اسکول پر اسکول کو وقت پر جاؤ گے کھانے میں بدتمیزی نہیں کرو گے مہمان آؤ گے شرارت توبہ کرو یہ بیعت توبہ ہے ہم جمعہ میں بیٹھے ہیں ہم آپ کے پیر و مرشد ہیں ہم توبہ کراتے ہیں کہ توبہ کرو کہ داڑھی نہیں مڈاؤ گے توبہ کرو نماز نہیں چھوڑو گے توبہ کرو بے پردگی عورتوں کے نہیں کراؤ گے ہم پیرو مرشد ہو گئے اور ایک ہوتی ہے بیعت اصلاح وہ خان خاں کی اصل بیعت لوگوں کو کچھ معلوم نہیں حضرت آئے حضرت آئے حضرت بولے گئے میں حضرت کا مرید ہو گیا ایک صاحب اخبار کے اندر ایڈ دیے اشتہار دیے میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں ویلکم کچھ آمدید اور آپ حضرات کو چندہ دینا ہے یہ مدرسے کو چندہ دو پیرو مرشد کو کار بنا کر دنیا کی بھیک مانگی جا رہی ہے یہ بیرت توبہ کے آڑ کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ یہ ظاہری علماء کہ بیت اسلام آپ کی ہو گئی اگر میں نے ایک پیر و مرشد سے بیعت کی ہے جب تک ان سے میرا تصویہ نہیں ہوتا کسی اور سے میں بیعت نہیں کر سکتا اگر بیت اسلام ہوتی تو حضرت کہتے کہ صرف وہی حضرات کلمات کو دوہرائیں جو حضرات کسی اور سے بیعت نہ ہو یہ تو انہوں نے نہیں کہا انہوں نے ایمان مجمل پڑھایا ایمان مفصل پڑھایا آج بھی سنن نوافیل کے بعد ایک عجیب و غریب شخص کا انشاءاللہ یہاں کلمہ طیبہ پڑھایا جائے گا وہ گونگا ہے تو آپ بھی پڑھیں گے تو آپ میرے مرید ہو گئے میں آپ کا شیخ ہو گیا میں نے ہزار مرتبہ کہا کہ بھئی ان کے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا یہ تجدید ایمان ہے بیت اصلاح جو ہوتی ہے اس میں پیر و مرشد اپنے مرید کو جانچتا ہے پڑتالتا ہے یہ میرے سلسلے میں آنے کا لائق بھی ہے نہیں ہے یہ بیت ہونے کے لائق ہے نہیں ہے حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے اندر پانچ سات مرتبہ حضرت کی خانقاہ کو میں اپنے دوستوں کو لے کر گیا حضرت نے بیت نہیں فرمائی نہیں جانتے تھے کہا کہ اصلاحی تعلق رکھو حضرت دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ تعلق نیٹ ورک قائم رکھے گا یا خانخواہ کی گرمی میں آ کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیت کر کے بھاگ جائے گا اور ویسے ہی ہوا گئے خانخواہ میں گرمی تھی حضرت سے درخواست کی حضرت نے تعلق قائم رکھنے کے لیے کہا ہم نے نہیں رکھا پیر و مرشد کے سامنے مرید جو میت کا تختہ ہوتا ہے اور اس تختے میں مردہ ہوتا ہے ایسے ہونا چاہیے بچے پیدا ہوئے نام حضرت رکھیں گے گھر تعمیر حضرت کے حکم پر ہوگا کاروبار حضرت مشورہ دیں گے بچوں کی شادی حضرت کے مشورے پر ہوگی نماز کے اندر برا خیال آیا حضرت کو خط لکھا حضرت کو فون کیا حضرت آج نماز کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا سگنل کے اندر کھڑا تھا بغل کے اندر ایک لڑکی اسکٹ پہن کر وہ گاڑی چلا رہی تھی آنکھ لڑ گئی حضرت اس کا علاج کیا ہے اس کو کہتے ہیں بیت اسلام رسی چھوڑی دوپٹہ چھوڑا مائک کے اندر اعلان کیا اور سوا لاکھ آدمیوں نے کہا کلمہ پڑھ لیا یہ کہا یہ ہول سیل کی بیت یہ بیت توبہ ہے اور بیت اصلاح کے اندر اندر کی رگ اور خون کے قطرے قطرے کو جانچا جاتا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ کے اندر لوگوں کو رکھا کرتے تھے ان کے اٹھنے ان کے بیٹھنے ان کے چلنے ان کے کپڑے ان کی چال ان کی ڈھال ان کے استنجا کھانے کو جانے کا طریقہ ان کے کھانے کا طریقہ ان کے مہمانوں سے ملاقات کا طریقہ ان کے سامنے روپیے ڈالتے کوئی ہیرے جواہرات ڈالتے یہ کیا کرتا ہے جب تک نفس مزہ نہیں جاتا اس وقت تک آپ بیت نہیں کیا کرتے تھے آج ایک مذاق ہو گیا ٹھٹا ہو گیا اور یہاں جمعہ کے کتنے حاضرین یہ سوچ کر کے میں وقت کے قطب کے ساتھ یہ سب ایک دھوکہ ہے ایک منافقت ہے یہاں نفس مجا جاتا ہے یہاں نفس ٹوٹا جاتا ہے اور اوپر اوپر کی باتیں کر کر حضرت تھانویر خان خان میں آج جائیے چار کمرے ایک کمرے میں دو یا تین افراد ویٹنگ لسٹ ہوتی تھی کاجا مجزوب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تفسیر لکھتے حضرت کی بیان القرآن روشنائی کی شیشی اس زمانے میں یہ پن نہیں تھا لکڑی کا قلم برو جس کو کہتے ہیں وہ انک میں ڈبا کر لکھا جاتا تھا ایک قطرہ زیادہ آتا حضرت کی غضب کی نگاہ جاتی بوتل کے سکانے کے اندر فرق آتا حضرت اس کی تربیت فرماتے یہ تھی بیعت نظام الدین گئے کس کی چادر پکڑ لی حرم شریف عمرے میں گئے چادر پکڑ لی اللہ کے لیے پیکٹا نہ کرو اللہ کے لیے مذاق نہ کرو اپنا نفس اپنا وجود مردے کے تخت کی طرح مردہ بن کر شیخ کے حوالے کرنا اور اپنی اصلاح کرنا مردے کو اگر دایا لٹائے تو دایا چت لٹائے تو چت آنکھیں بند کرو آنکھیں بند آنکھیں کھولو تو آنکھ کھول پیٹ دبائے تو اندر ایسی کیفیت کو بیت اصلاح کہتے ہیں مذاق چل رہا ہے چل رہا ہے لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں فرق نہیں کر پا رہے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں مشہور واقعہ کہ ایک بچہ تھا عمر ہو گئی تھی تیرہ سال سے زیادہ ریلوے کا ایک قانون ہے کہ فلاں عمر کے اوپر فل ٹکٹ لینا پڑے گا لیکن دیکھنے میں سات آٹھ سال کا بچہ نظر آتا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے ٹکٹ لیا فرمایا کہ یہ تو نظر نہیں آ رہا تھا کہاں عمر کیا ہے فرمایا عمر تو ٹکٹ لینے کی ہو چکی تھی حاضرین کو بلایا مریدین کو بلایا کہا اللہ گواہ ہے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی خلافت کو سلب کر لیا واپس لے لیا آج سے میری خانخواہ کے اندر یہ داخل ہونے کے لائق نہیں وہ زمانہ موبائل کا چاٹنگ کا ایس ایم ایس کا نہیں تھا وہ ڈیڑھ پیسے کا دو پیسے کا خط آتا تھا کبھی پوسٹ مین پوسٹ آفس میں اسٹام لگانا بھول جاتا تھا حضرت مریدین کو دیکھا کرتے تھے کہ کہیں اس اسٹام کا استعمال دوبارہ تو نہیں ہو رہا ہو اس لیے بلا کر اس پر پین سے اور این ڈال کر اسے لکیر کھینچ دیتے تھے کہ اب محکمہ پوسٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ پیسہ استعمال ہو چکا ہے اس کو بھائی اصلاح کہتے ہیں کہ ڈیڑھ پیسے پوسٹ کارڈ کا استعمال کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہے بیوی سے کیسے بات کر رہا ہے اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے آج اگر ہم کہتے ہیں ہمارے یار لوگوں نے جا کر حضرت کو شکایت کر دی کہ آپ کے مریدین کو حضرت نے منافق بتایا اللہ جاننے والا قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا بیت کس کو کہتے ہیں اور نفاق کس کو کہتے ہیں کیا یہ نفاق نہیں ہے اس دن ان لوگوں نے بیت کی کیا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی یا کم سے کم جا کر اپنے گھروں کے اندر یا سونے سے پہلے ابھی تو بیعت ہوئی تھی ابھی تو توبہ کی تھی ابھی تو نقش بندی سلسلے میں آپ شامل ہوئے تھے وہاں ڈیڑھ پیسے کا پوسٹ کارڈ بے رنگ آ جاتا تھا اسٹام کے بغیر آ جاتا تھا پکڑ پکڑ ہوتی تھی اور عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا کیا قیامت میں ماخذہ نہیں ہوگا ہم منع نہیں کرتے ہم راستہ بتاتے ہیں اولیاء اللہ کا ہم بتاتے ہیں خانقاہوں کا ہم بتاتے ہیں علماء کا ہم بتاتے ہیں نبی کے وارثوں کا ہم بتاتے ہیں مدارس کا مکاتب کا جماعت کا تنظیموں کا لیکن اس کے آڑ کے اندر یہ کیا کام ہو رہا ہے اس کا نام لے کر کیوں بددینی کرنی ہے نماز چھوڑنی ہے داڑھی مڈانی ہے سوت کا کاروبار کرنا ہے شوق سے کرو خانخواہ کا نام لے کر نہیں پیری مریدی کا نام لے کر نہیں کسی عالم کے دامن کو پکڑ کر نہیں غیبتیں کرنا ہے ضرور غیبتیں کرو لیکن کسی عالم کا حوالے کے بغیر ہم یہ کہتے ہیں کیوں خانخواہوں کو بدنام کرتے ہو کیوں مدارس کو علماء کو مساجد کو بدنام کرتے ہو آج انسان کو اس کا گنا اس کو کھا رہا ہے اس کو تباہ کر رہا ہے اس کو برباد کر رہا ہے اس کی زندگی میں بے اطمینانی ہے ڈپریشن ہے سکون چھن چکا ہے اور پوچھو تو کہتا ہے کہ صاحب خیریت ہے خیریت کچھ نہیں اللہ کے عذاب سے کمپرومائز کر چکا ہے جیسے ٹوٹی بھنگی نجاست اور گندگی اور غلازت سے کمپرومائز اگر وہ نہ کرے تو وہ دھندا کیسا کرے گا چمار ہر کسی کا جوتا سونگتا ہے کے اندر پیشاب ٹیسٹ کرنے والا بڈھے کا بڈی کا جوان کا مرد کا عورت کا سب کا پیشاب ہاتھ لگاتا ہے کمپرومائز کر چکا ہے اگر وہ پیشاب کو ہاتھ نہ لگائے پاخانے کو ہاتھ نہ لگائے بلغم کو ہاتھ نہ لگائے جورو بچوں کو کون پالے گا وہ سوچتا ہے ٹوٹی گٹر صاف نہ کرے وہ سوچتا ہے میری بیوی بچوں کو کون پالے گا جتنے لوگ گنہگار ہیں اللہ کے عذاب کا شکار ہیں اللہ کے عذاب کا شکار ہیں نیکیاں زندگی میں مسرت لاتی ہیں خوشیاں لاتی ہیں خوشبوئیں بکھیرتی ہیں عطر والی فضا امن والی فضا کو بناتی ہیں اور برائیاں انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہیں بیوی ہوگی دشمن اولاد ہوگی نافرمان مال ہوگا اور دولت ہوگی جو اسے نقصان پہنچانے والی کوئی اس کی زندگی میں امن نہیں اور کوئی سکون نہیں اور جن کی روح نیکیوں کی خوشبو سے معطر ہوتی ہے اللہ نے اس خوشبو کو ایسے ان کو مجسم کیا کہ وہ روح سے نکل کر جسم کے اندر آ جاتی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی میں سلیم رضی اللہ تعالی نا اپنی اولاد کو بھیج کر کہتی جاؤ ان شیشیوں کے اندر آخا کے پسینے کے قطروں کو لے کر آؤ آپ کی روح جو پاک ہوئی آپ کی روح جو معطر ہوئی اس کا اثر اتنا ہوا اتنا ہوا کہ جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی معطر ہو گیا آپ کی روح اتنی سوری نیکیوں کا اثر اتنا پڑا کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا ہر انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان اور فرشتہ پیدا ہوتا ہے پوچھا گیا آخا آپ کے ساتھ بھی فرمایا اللہ نے پیدا تو کیا تھا لیکن میرے نیکیوں اور میرے جسم کی معطر خوشبو کی وجہ سے وہ بھی میرا تابع ہو گیا شیطان جو ازلی دشمن ہے وہ آخا کا تابع ہو گیا نیکیاں انسان کی زندگی میں خوشبو لاتی ہیں نیکیاں انسان کی زندگی کے اندر امن لاتی ہیں سکون لاتی ہیں برائیاں انسان کو تباہ کرتی ہیں برباد کرتی ہیں جھوٹ بولا روزی میں کمی ہو گئی نماز کو چھوڑا زندگی کی برکت ختم ہو گئی غیبت کو کیا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر پیٹ خراب ہو گیا جسم خراب ہو گیا بیماریاں پیدا ہو گئیں یہ صبح سویرے پیشاب ٹیسٹ کرانے کا صبح سویرے پاخانہ لیب میں لے جانے کا صبح سویرے نجیس خون جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ماخذہ ہے حضرت اوس ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی سخت کلامی کرتی ہے میری بیوی مجھے بشکل نظر آ رہی ہے میری بیوی میری بات نہیں مان رہی ہے میں سمجھ لیتا ہوں کہ میرا اللہ آج مجھ سے ناراض ہے میری اولاد میں اور میری بیوی کے اندر جب دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ ناروا سلوک کر رہے ہیں سخت سلوک کر رہے ہیں میں سمجھ لیتا ہوں کہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خراب ہے اس زندگی میں امن رہا سکون جا رہا ہے غارت ہو رہا ہے یہ اس لیے نیکیاں ہٹ رہی ہیں اور برائیاں ہیں آپ کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں کسی رنڈی کو دیکھیں کسی فلم میں کام کرنے والی بدکار عورت کو دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں ٹیمپرری آپ کو لذت تو ملے لیکن آپ کو اس گناہ کی نہوست نہ لگے حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آخا فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی نگاہ کو بری جگہ پر ڈال سکتا تھا لیکن اس نگاہ کو اس نے قابو میں کر لیا اور اپنے کنٹرول میں کر لیا فرماتے ہیں میں اسے جنت کا وہ مزہ دوں گا کہ پھر وہ یاد کرے گا یعنی دعا کرے گا مزہ ملے گا تلاوت کرے گا ذکر کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ مناجات کی لذت دیں گے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے تین مہینوں تک ان کی تحجد چھوٹ گئی اللہ والے تھے اللہ والے تحجد پڑا کرتے ہیں آج لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں مسجدوں میں رہتے ہیں اور پھر دوسری رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں اللہ والوں کی نشانی کہ ان کی زندگی میں تحجد ہوتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق یہ ہیں تین مہینے تحج چھوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی گڑ گڑا یا اور توبہ کی فرمایا اللہ کیوں ایسے ہوا فرمایا ایک مرتبہ تم تحجد پڑھ رہے تھے اور تمہارے بغل میں ایک بندہ اور تحجد پڑھ رہا تھا اور تحجد پڑھنے کے بعد جب وہ دعا کرنے لگا اور دعا میں رونے لگا تو تم نے دل دل میں خیال کیا اور اپنے ساتھی کو کیا بتایا دیکھو یہ ریاکار ہے دکھاوا کر رہا ہے رونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تم کو کیا ضرورت تھی غیبت کرنے کی اس غیبت کی وجہ سے ہم نے تمہیں تین نبے دنوں تک تین مہینے تک ہم نے تمہیں تحجد سے محروم کر دیا اگر آج کسی کی نماز چھوٹ رہی ہے اگر آج کسی کی تلاوت چھوٹ رہی ہے اگر آج کسی کی داڑھی بن رہی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا ہے جس اللہ نے ایک کروڑ زمین دی جس اللہ نے دو سو جوڑے کپڑے دیے تین سو جوڑے کپڑے دیے ایک دوپٹہ نہیں دے سکتا تھا ایک برخہ نہیں دے سکتا تھا اللہ نے کہا رنڈیوں کے کپڑوں کے تم حامل تو ہو سکتے ہو لے سکتے ہو لیکن بی بی فاطمہ کا برقع تمہارے گھر میں نہیں آ سکتا یہ عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کار ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ماخذہ ہے نماز چھوٹتی ہے داڑھی منتی ہے بے پردگی ہوتی ہے اولیاء کرام کے تعلق سے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے گنا کا دائیا پیدا ہوتا ہے گنا کی طرف قدم بڑھتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہے اور آدمی نیکیوں کی زندگی گزارے پرہزگاروں کی زندگی گزارے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بدبودار ماحول کے اندر بھی خوشبو پیدا کروا دیتے ہیں آج دنیا کے لوگ اور دنیا دار عورتیں کیسا کریم استعمال نہیں کرتی اور کیسے کاسمیٹک استعمال نہیں کرتی کون سا قیمتی صابن شیمپو اسپرے اور پھول استعمال نہیں کرتی سب کچھ استعمال کر کر بھی لگتا ہے یہ بدسورتی کا پتلا ہے لگتا ہے کہ یہ چونے کا پانی ہے جس کو لگا دیا گیا ہے وہ لذت جو عورت کے اندر ہوتی ہے عورت کے اندر جو کشش ہوتی ہے عورت کے اندر جو نسبانیت ہوتی ہے وہ تمہیں یہود و نسارا اور امریکی کتوں کا بنا ہوا کاسمیٹک وہ نہیں دے سکتا وہ دے سکتا ہے حضرت بی بی فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی چادر دے گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا دے گی یہ فیرن لولی یہ کاسمیٹک یہ شیمپو یہ صابن یہ چونے کے پانی لگیں گے مرد انہیں دیکھ کر سمجھے گا کہ میں ایک بندریا کو دیکھ رہا ہوں ایک ناٹک والی کو دیکھ رہا ہوں ذرا پانی پڑا اور دیوار پر کا چونا اتر گیا یہ تحجد کی نورانیت یہ کلام پاک کی نورانیت اور یہ پردے اور یہ شرم و حیا کی چادر اس کو موت کے بعد بھی اس کو قبر میں بھی معطر رکھے گی خوشبودار رکھے گی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے تو ایک مقام پر رک گئے فرمایا جب کیا جنت آ گئی جبریل امین نے فرمایا جنت نہیں آئی فرمایا کہ جنت ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو دنیا میں میں نے ایسی خوشبو نہیں سوں گی جبریل امین نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو نہیں فرعون کی بی حضرت آسیہ کی مزار یہاں پر ہے اور ان کی خبر اتنی باتر ہے کہ خبر سے نکل کر باہر جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں یہ شرم کی چادر کو انہوں نے لیا تھا حیا کی چادر کو انہوں نے لیا تھا وہ فرون کے محل میں رہ کر انہوں نے کبھی بیوٹی پارلر کا رخ نہیں کیا تھا انہوں نے بال نہیں کٹوائے تھے انہوں نے چولی کو نہیں کٹوایا تھا انہوں نے جسم کی نمائش نہیں کی تھی آگ پر جسم پر بچھو چھوڑے گئے سانپ چھوڑے گئے مرچ کا پوڈر ڈالا گیا کیڑے ماری گئی لیکن اللہ نے اس بدبودار ماحول کے اندر جنت کی خوشبو کو پیدا کر دیا اور کبھی آپ سفر کیجئے گا ہوائی جہاز میں اور ٹرین میں سفر کیجئے گا دھوکے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اس لیے دھوکے میں آ جاتے ہیں میں اور آپ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی خانخواہ کا چشمہ لگا کر آج میری رحمت اللہ علیہ کی خانخواہ کا چشمہ لگا کر دارلوم کا چشمہ لگا کر تھانہ بھون کا چشمہ لگا کر یہ جن کو آج ستارے کہا جاتا ہے اور جن کو آج حسن کی دیویاں کہا جاتا ہے ذرا صبح سویرے آپ ٹرین کے اندر تحجد کے لیے اٹھیے گا آپ فجر کے لیے اٹھیے گا یقیناً کسی عورت کو دیکھنا گنا ہے چہرے ایک مرتبہ گنا کر لیجیے گا دیکھیے اللہ کی قسم پیشہ پاخانہ خطا ہو جائے گا یہ صرف چونا چولہ لگا کر پلاسٹر لگا کر کاسمیٹک لگا کر وہ تو کسی بندریا کو لگا دیں وہ حسن کی دیوی لگے گی کسی کتیا کو لگا دیں کسی گدھے کو لگا دیں وہ پری لگے گی یا اشرف المخلوقات کو کیا ضرورت اور کسی میری امت کی بیٹی کو جو تحجد پڑھنے والی ہو قرآن پڑھنے والی ہو قال اللہ قال رسول پڑھنے والی ہو رات کے دو بجے ڈھائی بجے اس کے چہرے کو دیکھے اللہ کی قسم لگے گا کہ بادلوں کے اوٹ سے چودوی کا چاند نکل رہا ہے یہ شرم یہ حیا یہ اس کی خوشبو ہے اور یہ اس کی روشنی ہے حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جنت میں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک کڑکا نکلا جسے بجلی آتی ہے روشنی آتی ہے ایک محل والے نے دوسرا دوسرے نے تیسرا پہلی منزل نے دوسری دوسری نے تیسری تیسری نے چوتھی کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں سے آئی کہاں سے آئی کہاں سے آئی بات گئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مسحری کی طرف بغل میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کون سا کاسمیٹک کو استعمال کیا تھا کون سی خوشبو کو استعمال کیا تھا کون سی بیوٹی پارلر کو گئی ہوئی تھی فرماتی ہیں حضرت علی نے کوئی ہنسنے کی بات کہی ہنسا جو دان دکھا تو دان کی روشنی سے جنت کی روشنی دھیمی پڑ گئی دان کی روشنی نے جنت کی روشنی کو دھیما کر دیا یہ میری ماں امت کی بیٹی جب جنت میں جائے گی جنت کی ہور کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں اپنا دوپٹہ ڈال دے تو سورج بے نور ہو جائے گا سمندر میں تھوک دے پانی میٹھا ہوگا اور یہ امت کی بیٹی اور امت کی ماں جب جنت میں جائے گی ان ہوروں کی سردار بنے گی اس لیے کہ وہ ہور دنیا میں نہیں آئی اس نے دنیا کے جہنم کے میلے کو نہیں دیکھا اس نے ابو جہل کو نہیں دیکھا <coughs> ابو لہب کو نہیں دیکھا کفر کا مارکا نہیں دیکھا بدر نہیں دیکھا منافقت کو نہیں دیکھا وہیں پیدا ہوئی وہی رہی اللہ اس جنتی عورت کو ہماری ماں کو بیٹی کو بہن کو ان ہوروں کا سردار بنائے گا جب ان کی یہ کیفیت ہے کہ سمندر میں تھوک دے پانی میٹھا ہو جائے اور دنیا میں آم چل ڈالے سورج بے نور ہو جائے اور امت کی وہ عورت جو جنت میں جائے اس کے حسن کا اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا ہے نیکیاں حسن لاتی ہیں نیکیاں خوشبو لاتی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کی خدمت کر کے چلے گئے قبر میں جانے کے بعد بھی کئی دنوں تک قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حدیث کی خدمت کر کے چلے گئے قبر میں جانے کے بعد کئی دنوں تک قبر سے خوشبو آتی رہی مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دین کی خدمت کر کے چلے گئے قرآن و حدیث کی خدمت کر کے چلے گئے مٹی چٹکی لے کر قبر کی اگر پانی میں ڈال کر کوئی اوپر کا پانی پی لیتا بڑی کینسر ایڈس کی بیماری چلی جاتی اور لوگ آئے دن آ کر وہاں کھڈا کر دیتے خاندان کے وارثوں نے دعا کی اے اللہ ہمارے بزرگ کی قبر سے کرامت کو ہٹا لے ورنہ روزانہ ہمیں یہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کہ مٹی لالا کر ڈالنا پڑتا ہے ان کی زندگیوں کی خوشبو اور ان کی زندگیوں کے نیکیوں کا اثر اس دنیا سے اس دنیا میں جا کر ان کی قبریں مہکتی تھیں عالم برزخ اور ہے عالم دنیا اور ہے احمد علی لاہوری کی خبر معطر تھی امام بخاری کی خبر معطر تھی اور یعقوب دانتوی کی خبر معطر تھی آج بھی اگر آپ اس رسول کی ناک لے کر اور مزاج لے کر میرے آقا کے دربار میں جائیں وہاں سونگے السلام تو وسلام علیہ کا یا رسول اللہ ادب کے ساتھ اکرام کے ساتھ احترام کے ساتھ اور یہ خیال لے کر آقا آپ کا مجرم آپ کا غلام آپ کا نافرمان آج آ گیا ہے اپنے دامن میں پناہ لے لیجئے گا اب ہمارا سلام قبول کر لیجئے گا میرے اللہ کی قسم اس ناک سے آقا کے روزے سے جنت کی مہک معلوم نہ ہو آپ جو چاہے سلوک کرنا اللہ دکھا رہا ہے اللہ دکھا رہا ہے آج بزرگوں کے چہروں کو دیکھیے کتنی تمامیت اور کتنا سکون محسوس ہوتا ہے پیلس گروڈ میں حضرت کی جو تقریر ہوئی کون سی نئی بات جو اللہ والا دنیا کی چالیس پر چار ملکوں کا سفر کیا کتنے تجربے کی باتیں آنی چاہیے تھی صحیح سو ٹیکنالوجی کی باتیں عالم اسلام کیا تھا وہ انسان انسان کو نفع پہنچائے لیکن وہ جو سکیلت تھی وہ جو سکون تھا کہ جس کو حدیث میں کہا جاتا ہے کہ نیکوں کے مجمع پر فرشتے پر پھیلائے ہوئے رہتے ہیں کیا آنکھوں نے نہیں دیکھا اس منظر کو اخبار کا رپورٹر مجبور تھا لکھنے پر کہ ایک سکینہ تھا وہاں پر جو بیٹھا تھا بیٹھ گیا جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں آپ جائیے ہم جاتے ہیں سفر میں پروگراموں میں بعض گھر اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں لگتا ہے ایک جنگل سے گزرے ایک غار آیا غار کے اندر پھر پہاڑ آیا پہاڑ کے اندر غار آیا سب کچھ ہے لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل نہیں لگتا اور ایک جھوپڑا ہے ایک مٹی کا گھر ہے گھر والے تلاوت کرنے والے تحجد پڑھنے والے نمازی باشرا اس گھر میں وہ سکون رہتا ہے کہ نکلتے ہوئے آنکھیں اشبارک ہو جاتی ہیں آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو نیکی ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب بپا کرتی ہے حضرت ہندوستان کے بزرگوں میں مشکی رحمت اللہ علیہ ہیں گندے ہو کپڑے پیون لگے ہو جھوپڑی ہو اور ماحول سجدوں کا ہو تلاوت کا ہو وہ گھر جنت ہے اور راجستھان کا پتھر سنگ مرمر لگایا گیا ہو تاج محل بنایا گیا ہو اور اس گھر میں سج نہ ہو اس گھر میں تلاوت نہ ہو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بیرانہ اور قبرستان وہاں ہول ہوتا ہے بھڑکا ہوتا ہے وہاں بھاگ نکلنے کو جی چاہتا ہے حضرت مشکی مشق امبر آپ جانتے ہیں خوشبو کا نام ہے حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ کے جسم سے ہمیشہ خوشبو نکلا کرتی تھی مشکل کی طرح لوگ پریشان حضرت آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں نہ نہ کوئی اسپرے نہ کوئی خوشبو نہ کوئی عطر نہ کوئی پھول کا رس لیکن خوشبو ہی خوشبو خوشبو ہی خوشبو پوچھا گیا کہ حضرت کیسے فرمایا حضرت بڑے حسین تھے جمیل تھے خوبصورت تھے فرماتے ہیں میں نماز کو جاتا تھا ایک عورت میرے عشق کر بیٹی میری دیوانی ہو گئی اور مجھ سے برا کام کروانا چاہتی تھی آج دنیا کا ہر آدمی موقع کی تلاش میں بڈھے کو بڈھی ملے جوان ملے نواسی کی عمر کی پوتری کی عمر کی لڑکی ملے تنہائی ملے کتا کتی کا کام کرنے کے لیے تیار گنا خون کے قطرے قطرے میں دل خراب دماغ خراب آنکھ خراب شرم گاہ خراب ہر کوئی ضلع کا منتظر موقع نہیں مل رہا ہے موقع نہیں مل رہا ہے کسی کو جورو کا ڈر ہے کسی کو اپنے داڑھی ابا کبا کا ڈر ہے کسی کو اپنی اولاد کا ڈر ہے کسی کو سماج کے اندر اپنی ناک کا ڈر ہے بس موقع نہیں مل رہا ہے دل تو یہ چاہتا ہے ہر رات ایک رنگیلی لڑکی ملے ایک جوان لڑکی ملے وہ پوتری کی عمر کا ہو نواسی کی عمر کی ہو اس کے سامنے نالا لگے دادا لگے کہیں برائی ضرور اور یہاں برائی طبق میں سوار کر پیش کی جاتی تھی حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ پر ڈورے پر ڈورے ڈالی بدکاری پر بدکاری کرنا چاہا لیکن ہے کہ حضرت نگاہ نیچے رکھ کر چلے جایا کرتے تھے ایک مرتبہ اس نے یہ کیا ایک گھر بدلا اور اس گھر کے اندر دروازے پر ایک گڑیا کو کھڑا کر دیا اور گڑیا ایسی کے ایک عمر میں پہنچنے کے بعد پردے کا شہوت کا اتنا خاص لحاظ نہیں رہتا ایسی بڑیا کو دروازے پر کھڑا کیا حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ جب نماز کے لیے گئے تو اس بڑھیا نے کہا میرے گھر میں کچھ حادثہ ہو گیا یعنی سانپ آ گیا بچھو آ گیا آگ لگ گئی ایسا اس نے تاثر پیش کیا اب مدد کرنا تو لازم تھا حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ گھر کے اندر آئے جیسے ہی آئے اس بڑھیا کو ایک کمرے میں دھکا دے کر اس نیک اس جو ہے خوبصورت خاتون جو حضرت پر ڈورے ڈالا کرتی تھی اس نے حضرت کو کمرے کے اندر بند کر لیا اور تالا لگا دیا عزت کے ساتھ میری خواہش کو پورا کرو ورنہ میں چیخوں گی چلاؤں گی اور پھر تمہاری بدنامی ہوگی دیکھیے ان کو جگا دیجیے خاکی ہاں جی, جی۔ احتلام ہو جائے گا نیک عورت کا ذکر سن کر پھر غسل کرنا پڑے گا بند کر دیا اور کہا کہ میں چیخوں گی چلاؤں گی اور بدنامی بری چیز ہے پرانے شریف میں اللہ نے فرمایا وہ میت اللہ مہاراجا اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں دروازے بند ہو چکے تھے برائی پوری طریقے سے مزین ہو کر تخت پر جلوہ فروز ہو چکی تھی ہر بوڑھا ہر جوان یہ چاہتا ہے کہ آج ہم کسی کا شکار کر لیں شرمگاہ کا ضلع نہ صحیح آنکھ کا ضلع کان کا زنا دل کا زنا اور ہاتھوں کا زنا کسی کئی طریقوں کے زنا وہ کرنے چاہتا ہے موقع نہیں ملتا بیوی کیا کہے گی اولاد کیا کہے گی نواسیاں کیا کہیں گے پوترے کیا کہیں گے جہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں ماسٹر ہوں اسٹوڈنٹ کے سامنے پکڑا نہیں جاؤں گا گناہ تو سب کر رہے ہیں اور گناہ ہو کر آیا بچنا چاہتے ہیں اللہ نے دل میں بات ڈالی کہا ٹھیک ہے اب کوئی راستہ نہیں ہے راہ فرار کا تم میرے ساتھ اپنی تمنا پوری کر لو اور اپنی خواہش پوری کر لو لیکن اس وقت مجھے زور سے استنجا لگا میں ٹوائلٹ جانا چاہتا ہوں بیت الخلا جانا چاہتا ہوں کہا کہ ٹھیک ہے فارغ ہو کر آئیے حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ ٹوائلٹ گئے اور جا کر وہاں انہوں نے جو پاخانہ تھا اس پاخانے کو ہاتھ میں اٹھایا اور سارے جسم پر لگا لیا اور آئے باہر اور پلنگ پر لیٹ کر کہا کہ آئیے تشریف لائیے اور مجھ سے اپنی تمنا اور خواہش پوری کیجیے عورت نے کہا کس پاگل سے میں عشق لڑا بیٹھی ہزاروں نوجوان مجھ پر مرنے والے مٹنے والے کیا بے وقوف آدمی ہے پاخانہ لگا کر آ گیا یہ کہہ کر لات مار کر باہر نکالا اور کہا جاؤ مرو اب گئے حضرت نماز تو اس حالت میں نہیں پڑھ سکتے تھے فرماتے ہیں ان کپڑوں کو جب میں نے دھویا اس وقت سے لے کر آج تک نہ کپڑوں سے مشک خوشبو ہو گئی نہ جسم سے خوشبو ہو گئی ہے آدمی تخوے کو غلط یعنی بدبودار راستے سے بھی اپنائیں اللہ تعالیٰ اس بدبو کو بھی مشکو امر بنا دیتا ہے اور آدمی دنیا کو بیوٹی پارلر جا کر بنائے اسپرے لے کر شیونگ کرا کر داڑیاں مڈا کر عورت بال کٹوا کر فیشن کے لباس پہنا کر میرا اللہ مردوں کے نگاہ میں اس کو ایک بدکار کتیا سے اور ایک جو ہے گندی سورنے سے بدتر اللہ اس کے شوہر کی نگاہ میں اس کی حیثیت کر دے گا اور اگر نیکی کی راہ میں چلے پاخانہ لگا کر بھی اللہ کو امر کی خوشبو لگا دے گا حضرات آج کیا ہے آدمی کسی نے کسی کو پکڑ لیا بس وہ مطمئن ہے کہ صاحب یہاں میری دل کی اصلاح ایک جگہ اجتماع ہوا اجتماع کے اندر جو ذمہ دار عالم تھے وہ کہنے لگے ایک مسجد کے خطیب صاحب جہاد کی بات کرتے ہیں اور جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آج امت کے اندر نماز نہیں ہے امت کے اندر کلیمہ نہیں ہے آج کتنی مسجدیں وحران ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں دیکھیے یاد رکھیے جو کام جماعت نہیں کر سکتی جو کام مدرسہ نہیں کر سکتا جو کام خان خان نہیں کر سکتا اور جو کام آپ میں چین کے ساتھ کہوں گا حرم شریف کے اندر اللہ کے حرم میں مطاف کے اندر نہیں ہو سکتا صفا مروا کے درمیان نہیں ہو سکتا مینا میں نہیں ہو سکتا مختلفہ میں نہیں ہو سکتا اور جو کام مسجد نبوی میں <coughs> صفا چبوترے پر نہیں ہو سکتا ریاض الجنہ میں نہیں ہو سکتا میں رب کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر دعوے کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اور قیامت کے دن باس پرسی کو مد نظر رکھ کر کہتا ہوں کہ جذبہ جہاد سے انسان کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں مجاہد بنو جذبہ جہاد کو بیدار کرو ارے مجاہد آدمی کیوں بنتا ہے اس لیے شادیاں کرے نہ مجاہد جامع شہادت نوش کر کر بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے مجاہد کیا اس لیے مجاہد بنتا ہے مال و دولت کمائے نہ وہ شہید ہو کر اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے مجاہد کیا نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اٹھارہ اٹھارہ سال کا نوجوان سترہ سترہ سال کا بچہ آج میدان جہاد میں آ کر جامع شہادت نوش کر کر وقت کے فرون امریکہ کے پنجے مڑوڑ رہا ہے اس کی کھڑی جوانی کے اندر جب اسے ماں کا پیار اور باپ کا دلار چاہیے اس کی کھڑی جوانی کے اندر امریکہ کی عیش پرستی اور برطانیہ کی گوری چمڑی والیاں اس کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی کیا یہ نس کو کچلا نہیں تھا کہ اس امریکہ کے اوپر تھوک کر پیشاب کر کر وہ اپنے ہوروں سے ملنے جا رہا ہے وہ اپنے بلال سے ملنے جا رہا ہے وہ اپنے شہید عثمان سے ملنے جا رہا ہے اپنے ماس اور موبس سے ملنے جا رہا ہے یاد رکھو یاد رکھو اگر کام کا فیل ہو جائے اگر جماعت فیل ہو جائے اگر مدرسہ فیل ہو جائے یہ راستہ جہاد کا یہ وہ ہے کہ جس میں آدمی کا نفس مر جاتا ہے کیوں کیوں آتا ہے وہ مجاہد بننے ارے دنیا کا طالب دنیا بنانے کے پیچھے اور مجاہد دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے دنیا کا طالب لیلا کے پیچھے مجاہد آخرت میں حوروں سے شادی کرنا چاہتا ہے دنیا کا طالب عمارتوں کے پیچھے اور مجاہد جنت کے اندر محل بنانا چاہتا ہے دنیا کا طالب دنیا کی شراب پی کر اپنا غم ہلکا کرنا چاہتا ہے اور مجاہد جنت کے نہروں کے اندر غوطہ دینا چاہتا ہے دنیا کا طالب نبے سال کا بوڑھا آنکھ چلی گئی بڑگے ٹوٹ گئے ہاتھ کام نہیں کرتا لخمہ ہو گیا زبان لڑکھڑا رہی ہے وینٹیلیٹر دے دیا گیا پوچھو کہے گا میری زندگی کی دعا کرو مجھے اللہ صحت دے دے اور موت سسٹروں کے سامنے آئے ایسی حالت میں آئے پیشاب کی پوٹلی لگی ہوئی ہو پاخانے کی پوٹلی لگی ہوئی ہو ہندو ڈاکٹر ہو میرا پیٹ کاٹ رہے ہو میرا سر چیر رہے ہو اور مجاہد ایک سولہ سال کا ننا منا بچہ اپنے ماں کو کہتا ہے امی جان معاف کرنا حوض کوسر پر ملاقات ہوگی اپنی بہنا کو کہتا ہے بہنا حوض کوسر میں ملاقات ہوگی بھیا تلسی رات پر ملاقات ہوگی امی جان ابا جان اج کے سائے میں ملاقات ہوگی یہ نبے سال کا بوڑھا وینٹیلیٹر لگا کر بھیڑوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ کر زندگی کی بھیک مانگتا ہے اور یہ چودہ سال کا بچہ اروں سے ملنا چاہتا ہے یہ نس مرا تھا یا نس پارا پرورش پارا کہتے ہیں پہلے نس کی اصلاح کرو جی جہاد میں بعد میں جائیں گے یہ جہاد نس کو کچل دیتا ہے فجر پڑنے والا مجاہد اشراق کی گارنٹی نہیں اشراق پڑنے والا چاش کی گارنٹی نہیں کیوں وہ جامع شہادت اسے لینا سے زیادہ عزیز ہے دنیا والوں کے پیچھے موت جاتی ہے اور مجاہد کو موت تلاش کرتی ہے مجاہد موت کو پیچھے پیچھے لگا دیتا ہے موت پیچھے ہو جاتی ہے اور مجاہد جامع شہادت نوش کرنے آگے جاتا ہے حضرت عبد الراخ رحمت اللہ علیہ اللہ کے راستے میں گئے دشمنوں کے ہاتھوں تلوار چلی سر الگ گیا جسم الگ گیا دشمنوں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے حضرت وراخ رحمت اللہ علیہ کے ساتھی بتاتے ہیں میں قریب گیا اور جا کر کہا السلام علیکم انہوں نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد پوچھا کہا جاتا ہے کہ شہید کے لیے اس کی ہورے بےتاب ہوتی ہیں شہید کے لیے اس کی ہورے دلہن بن کر اسے دلہا بنانے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں تم نے کتنے ہوروں سے نکاح کیا بیڑیوں کو توڑا ہاتھ نکالا اور کہا تین ہورے اینا سے میں نے نکاح کیا پورے آئینہ وہ جو جنتی ہوروں کی سردار ہے خانقاہ میں مرنے والے کو فضیلت ہے مدرسے میں پڑھنے والے کو یہ مقام ہے مسجد کے ملا مسلح میں نماز پڑھا کر سجدے کی حالت میں مر جائے اسے یہ مقام ہے خطبہ دیتے ہوئے خطیب اپنی جان نکال دے اسے یہ مقام ہے دنیا کا سب سے اونچا کام سب سے اعلیٰ کام بذربت و سلامی ہی الجہاد خام خامے ہو تو لگے رہو جہاد کی رسی کو نہ چھوڑو مدرسے میں لگے رہے تو لگے رہو جہاد کے دامن کو نہ چھوڑو جماعت میں لگے رہے تو لگے رہو جماعت میں لگ کر تبلیغ میں لگ کر تم جہاد کا انکار نہ کرو یہ وہ چیز ہے کہ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ جنت میں جا کر جنتی کہے گا میں دنیا میں آؤں گا اور شہادت کی لذت میں پانا چاہتا ہوں بم پڑا جسم کے پرخچے اڑے اور یہ دنیا کا کتا دیکھ کر کہا بولے تو مانا نہیں ہمارا بیٹا ہمارا بھائی دیکھو اخبار میں فوٹو آ گئی ایک دہشت گرد کا جسم پرخو میں اڑ گیا منڈی کہیں گئی ہاتھ کہاں گیا میرا آخا فرماتے ہیں کہ شہید جب جامع شہادت کی طلب میں جاتا ہے اللہ اسے صبر دیتے ہیں اور جس طریقے سے صحرا میں سفر کرنے والا ٹھنڈا پانی پیے تک اسے آرام نہیں ہوتا جامع شہادت کے طلبگار کو شہادت کا پیالہ بھی ہے بغیر اسے آرام نہیں ملتا اور جب شہادت کی تدا ہوتی ہے تو فرماتے ہیں جیسے چونٹی کی کانٹ یہ بھی زیادہ اس سے ہلکی اسے تکلیف ہوتی ہے تو مرے میں مرے تو ہماری روح پنڈلیوں تک گڑگے تک کمر تک فصلوں تک فصلوں تک عورت سامنے بچہ سامنے مال سامنے دولت سامنے اور شہید کو صرف ایک چوٹی کی کانڈ کی تکلیف ابھی خون سکھنے نہیں پایا اور خون کے قطرے زمین پر گرنے نہیں پائے کہ آسمان کے فرشتے لپکنے لگے اس خون کو ہم لیں گے اس خون کو ہم لیں گے اس روح کو ہم لیں گے اللہ فرمائیں گے فرشتوں تم نے اسے پیدا کیا کہیں گے نہ جب پیدا میں نے کیا اس شہید کی روح کو میں لوں گا اللہ اکبر اور لے جا کر جنت میں سب پرندے کے پگوٹے میں اس شہید کی روح کو ڈال دیں گے اور وہ پرندہ شہید آ کر دیکھے گا اما رو رہی ہے باپ رو رہا ہے دنیا والے رو رہے ہیں وہ ہنسے گا یا اللہ کتنی زندگی شہادت والی اور جہاد والی اور یہ دنیا والے رو رہے ہیں سب سے بڑی خانخواہ سب سے بڑی تربیت گاہ سب سے بڑا مدرسہ جس پہ نفس مرد شہید جھوٹ بولے گا بھائی اگر مجھے مرنا ہے آج دنیا کی عدالتوں کے اندر ساس نے بہو کو جلا دیا سوری پر کوئی لٹک گیا تو پولیس اور دنیا کی عدالت اس کا آخری بیان قبول کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے دنیا کہ مرنے والا جھوٹ نہیں بولے گا ارے سولی لٹک کر مرنے والا سانس جس بہو کو آگ لگا دی وہ مرنے والا ٹرین کی آکسیڈنٹ میں مرنے والا جھوٹ نہیں بنے گا تو جو جنت کی ہوروں کا طلبگار ہوگا جو جنت کا طلبگار ہوگا جو خدا سے ملنا چاہے گا جو حضرت عثمان کے دسترخوان میں بیٹھ کر افطار کرنا چاہے گا وہ مجاہد کا جھوٹ بولے گا خانخواہوں سے جھوٹ نکلے نہ نکلے اس راستے میں جھوٹ نکل جاتا ہے خانخواہوں میں نگاہ کی حفاظت ہو نہ ہو اس راستے میں نگاہوں کی وہ سوچے گا میں مرنے والا ہوں شہید ہونے والا اللہ اگر گندی نگاہ کروں گا پھر شام میں مجھے دفن کیا جائے گا اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا سارے گنا اس جذبے سے ختم ہونے والے ہیں یہ جذبہ بیدار کرو مرنے کے لیے جیو جامع شہادت کے طلبگار بنو یہ جو بے وقوف علماء سو کہتے ہیں کہ صاحب ابھی ہمارا ایمان نہیں بنا ایمان نہیں بنا تو مسجد میں کیوں آیا تم بے ایمانوں کا مسجد میں داخلہ ہے ایمان نہیں بنا نماز کیوں پڑھتا ہے بے ایمان نماز بے ایمان کے لیے نماز ہے ایمان نہیں بنا روزہ کیوں رکھتا ہے بے ایمان کے لیے روزہ فرض نہیں یا یادینہ آمنو انوکتبہ مومنوں کے لیے روزہ تو جس ایمان سے تیرا روزہ ہو رہا ہے جس ایمان سے تیری نماز ہو رہی ہے جس ایمان سے تیرا حج بیت اللہ ہو رہا ہے جس ایمان سے تیری تلاوت ہو رہی ہے اسی ایمان سے جہاد بھی ہو جائے گا یہ دھوکہ ہے پہلے ایمان بناؤ پہلے نفس کی اصلاح کرو ایمان بنے گا اسی راستے میں اور ایسا بنے گا ایک نماز کی ضرورت نہیں ایک روزے کی ضرورت نہیں یہ بھی واقعہ پیش آیا حدیث میں ایک چرواہا آیا حزبۂ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام نے اس چرواہے کو پکڑ لیا بکریاں چرانے والا اور گرفتار کر کے لے گئے آخا کے پاس اللہ اکبر اس زمانے کے کافروں کے دلوں میں ایمانداری تھی آج تحجد گزار داڑھی رکھنے والے نماز کا گھٹا رکھنے والوں کی زندگیوں میں امانت داری نہیں چرواہ کہنے لگا آخا ایمان تو لے کر آؤں گا ایمان لا کر بکریوں کو واپس کرنے جاؤں گا میری لاشی واپس آئے گی چھوڑیں گے وہ اور رہ جاؤں گا امانت میں خیانت ہوگی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موجزہ دکھایا فرمایا تم اپنے ہاتھ سے کچھ کنکر زمین سے اٹھاؤ مٹی اٹھاؤ مٹی اٹھائی آخا نے کچھ پڑا کیا ہوا معلوم نہیں فرمایا ان بکریوں کی طرف تم پھینک دو اور بکریوں کی خاصیت یہ ہے ایک بکری جہاں جاتی ہے پورا مندہ اس کے پیچھے جاتا ہے چرواہے نے کہا دو بکریاں کسی کی دو بکریاں کسی کی دس بکریاں کسی کی اب جائیں گے ایک گھر میں پورے جائیں گے وہ شیر ہو جائے گا سب کچھ چبا لے گا آخا نے کہا مٹی اٹھاؤ اور کچھ پڑا اور پڑھ کر ان بکریوں کی طرف پھینکا وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس گھر کی جو بکری تھی وہ بکری اس گھر کے اندر چلی گئی اس کے بعد فرمایا آہا ابھی میں ایمان لایا ہوں فجر کے بعد زہر تک کافی وقت ہے بلو بل پر نماز نہیں ہے فجر زہر کے درمیان رمضان نہیں کہ روزہ رکھوں اور سال نہیں گزرا کہ زکات دوں اور اتنا پیسہ نہیں کہ صدقہ کروں خیرات کروں میرے دامن میں ایمان کے علاوہ کوئی نیکی نہیں اگر میں قتال کروں جہاد کروں اور جامع شہادت نوش کروں کیا اللہ مجھے جنت دے گا فرمایا ہاں ضرور دے گا اتنا کہنا تھا خوشی سے سمایا نہیں سینے کو چوڑا کیا یہ لیا تلوار بھالا تیر اور کافروں کے جم گٹے میں چلا گیا اور جامع شہادت کو نوش کر لیا اور شہید ہونے کے جو ہے تمغے کو اس نے پا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت وہ مقام ہے مرتبہ ہے بغیر نماز بغیر روزہ بغیر ذکر بغیر حج بغیر عمرہ بغیر تلاوت بغیر نیکیوں کے اسے اللہ کا قرب دلا دیا اللہ کے نزدیک دلا دیا دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے یہ پیدا کرو جذبہ اسی جذبے کے ساتھ یہ جذبہ ہوگا اولاد کی محبت نہیں ہوگی اس لیے کہ اب ہم مرنے والے ہیں شہید ہونے اولاد کی محبت بسائیں گے چھوڑ کر نہیں جائیں گے انفرو فی سبیل اللہ ساخل تم بھی آڑ آئے گی کہتے ہیں ایمان نہیں بنا لوگوں کو نماز معلوم نہیں روزہ معلوم نہیں فجر میں ڈیڑھ سب آتی ہے بچے کو بریانی دیے تو بچے کو پایا دیے تو پاخانے شروع کر دیتا ہے ہمارے ایک ساتھی نے بہت عمدہ جواب دیا یہ بڑے ادمیاں ابھی تک جو ہے بچوں کی تھالیوں کے پاخانے میں حدیث میں اٹکے ہوئے ہیں ارے امت کہاں سے کہاں تک چلی گئی کہاں سے کہاں تک قیامت کی نشانیاں دجال کا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد غزل ہند اور یہ پھالیوں میں کہ بھی ہمارا ایمان نہیں بنا ہمارے نماز فجر کے نہیں بنی تو کام کرنا تو دنیا میں بھی یہ کرنا کہ بچی کی جب شادی ہو تو پہلے سائیکل جہیز میں دینا بعد اسکوٹر دینا بعد میں منہ پیٹ دینا ایسی ترتیب سے کرنا اس لیے کہ دنیا بھی تو نہیں بنی ہے وہاں نہیں سمجھ میں آتا ایک جھٹکے میں دنیا کی پوری ترقی لینا چاہتا ہے اور دین کے معاملے میں کہتا ہے کہ ابھی ایمان نہیں بنا ایمان آج نہیں بنے گا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے بعد بنے گا یہ جذبہ دنیا کی سب سے بڑی خانخواہ میں نہیں کہتا کہ آپ جاؤ وہ کرو یہ کرو صرف جذبہ پیدا کرو اللہ کی قسم مال کی محبت نکلے گی عورت کی محبت نکلے گی اولاد کی محبت نکلے گی اور دنیا کی محبت نکلے گی پراپرٹی کی محبت نکلے گی اور جینے کا مزہ ہر نماز زندگی کی آخری نماز اس نماز میں کتنی لذت ہوگی ہر تلاوت زندگی کی آخری تلاوت اس تلاوت میں کتنی ہلاوت ہوگی یہ جذبہ پیدا کرو زندگی کا صحیح معنوں میں مزہ آئے گا اور زندگی کا صحیح معنوں کے اندر لطف آئے گا اور یہ بڑی بڑی عمارتیں یہ بڑے بڑے ایئرپورٹ ہوائی جہاز سائنس ٹیکنالوجی اللہ کی قسم جو حدیث کے اندر کہا گیا مچھر کے پر سے زلیل آپ کو نظر آئے گا اس دنیا کے ہے ہی نہیں ہم اس بازار کے خریدار ہی نہیں ہم ہمارا معاملہ جنت سے حوض کوثر سے اللہ کے عرش سے اور جنت کی نہروں سے شہدا سے ہمیں جینا نہیں ہے جسے جینا ہے وہ دنیا بنائے اور دیکھو اللہ نے مومنوں کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے دنیا سیجن المن و جنت ال کافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہم اگر جذبے جہاد پیدا کر لینا نہ مکان بنائیں گے نہ زمین بنائیں گے نہ دکان بنائیں گے دو روٹی آئی دیکھا روایتوں کے اندر کہ بھائی کھجور کھانے میں وقت لگ رہا ہے آٹے کو منہ میں ڈالا اور ایسے ہی اس کو رونتے ہوئے اوپر پانی ڈالتے ہوئے بھاگ گئے کہ میری شہادت اور میری زندگی کے درمیان یہ کھجور کے دانے درمیان میں نہ آئے یہ کہہ کر بھاگ کر چلے گئے ایسے مجاہد رہیں گے ایئرپورٹ بنیں گے ہائی جہاز بنے گی ایک صاحب نیوزی لینڈ جماعت کو جا کر آئے وایا بینکاک بینکاک میں بھی انہوں نے کام کیا اور انہوں نے وہاں کا نقشہ کھینچا کہ انہوں نے بتایا کہ ایئرپورٹ سمندر کی سطح پر چھت بچھا کر بنایا گیا ایک فلور میں جاؤ تو میٹرو ایک فلور میں جاؤ تو ایئرپورٹ ایک فلور کے اندر جاؤ تو بسیں ملیں گی میں بتاؤ ان کافروں کے صدقے میں اللہ جذبے جہاد رکھنے والے اور شہادت کے شوقینوں کے لیے دنیا کے اندر بھی ان ان کم وقتوں کی وجہ سے ہم کو راحت دے دی ہے ایک قید خانے کے اندر ایک منسٹر بھی قید ہے اور روڈ کا ایک فقیر بھی اسی کمرے کے اندر ہے اب اس کو توشہ آتا ہے اس کے لیے اے سی چلتا ہے اس کے لیے پنکھا چلتا ہے اس کے لیے مچھر کی بتی جلتی ہے اب یہ فقیر جو بیچارہ ہے اس کو بھی تو اس کا نفع مل رہا ہے دنیا ہماری نہیں لیکن ان کمبختوں کی وجہ سے دنیا کی لذتیں ہمیں بھی مل رہی ہیں ہمیں بینکاک کا ایئرپورٹ مل گیا ہے ہمیں دبئی کے خزانے مل گئے ہیں ہمیں فلے اوور مل گئے ہیں ورنہ ہماری تو یہ بات ہے کہ آخا نے ایک گمبت کو دیکھا اور پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا صحابی نے گمت کو گرا دیا اور ہماری بات یہ ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے فوراً آپ وہاں سے واپس تشریف لائے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آخا سرتاج کیا بات ہے کیوں آپ ناراض ہیں فرمایا کہ یہ جو پردہ ہے اس پردے کے اندر پھول اور بوٹیاں ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تصویر ہے صرف ایک پردہ ذرا سا قیمتی ہو گئے آخا چلے گئے تو وہ آخا کے ماننے والے امتی یہ پکی سڑک بنائیں گے اے سی بنائیں گے ایئر کولر بنائیں گے یہ مولڈنگ کی عمارتیں بنائیں گے یہ فلر یہ کافی ہے ان کو آخرت کا لینا دینا نہیں یہ بنا رہے ہیں فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں اللہ دنیا میں بھی اچھا رکھے گا آخرت میں بھی اچھا رکھے گا مجاہدوں کو اور شہادت کے طلبگاروں کو روزی تو مل کر ہے مل کر رہے گی اور روزی انسان کو ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے موت کا فرشتہ انسان کو ڈھونڈتا ہے اور موت ڈھونڈتی ہے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا گناہوں میں ایک عام گناہ جس کا احساس نہیں وہ بد نظری ہے یعنی انسان آنکھوں کی حفاظت کر نہیں پاتا جانے میں انجانے میں یہ بڑے بڑے گنا ہوتے ہیں اور انسان کے آزا میں خطرناک جو گنا ہیں ان میں آنکھ کا بھی ہے زبان کا بھی ہے اس کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک چھوٹا سا وظیفہ بتایا ہے بچہ بچہ ایک مرتبہ اس کو پڑے گا اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آج حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب جو قطب عالم ہیں محبوب العلماء ہیں ان کے بیانوں کی سی ڈی کے ساتھ بھی یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے اور سنیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا صبح میں سو مرتبہ اور رات میں سو مرتبہ اگر کوئی اس وظیفے کی پابندی کرے گا اللہ تعالی اس کے آنکھوں کو بد نظری سے محفوظ فرمائیں گے کیا ہے اور یاد رکھیں جب کبھی کوئی وظیفہ بیان کیا جائے آٹومیٹک ایک چیز خود بخود ایڈ کر لینا کہ پہلے اور آخر میں درود پڑنا ہے جیسے واشنگ مشین دے تو پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ کرنٹ سے چلتی ہے کرنٹ سے نہیں تو پیٹل سے تھوڑی نہ چلے گی اور اگر کوئی فریج دے تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کرنٹ سے چلتا ہے تو جیسے یہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے واشنگ مشین اور فریج کرنٹ سے کوئی بھی وظیفہ بغیر آگے پیچھے درود کے آپ اس کو ہرگز نہ پڑھیں شروع میں سات مرتبہ درود آخر میں سات مرتبہ درود یا پانچ یا تین اور افضل درود وہ جو نماز میں ہے درود ابراہیم کما صلی تعالی ابراہیم والا علی ابراہیم آئینہ کا حمید و مجید اللہ مباری تین مرتبہ پڑھیں اور آخر میں تین مرتبہ اور صبح میں فجر کی نماز کے بعد یا تحجد کے بعد ایک معمول بنا لیں اسی وقت روزانہ آپ اس کو سو مرتبہ پڑھیں لا مرغوبی الا اللہ میری پسندیدہ چیز اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں لا مطلوبی الا اللہ میری جو وانٹیڈ اور مطلوب چیز وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لا محبوبی الا اللہ میری پسندیدہ چیز اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح میں سو مرتبہ اور شام میں سو مرتبہ پڑھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ آنکھوں کی حفاظت پر دیکھو آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے سے آخرت کا عذاب دنیا کا عذاب جو ہونا ہوگا لیکن میں نے بتایا دماغ کمزور ہوتا ہے انسان کی قوت مردانگی کمزور ہوتی ہے انسان کی بیوی اس کی نگاہ سے گر جاتی ہے انسان دوسری عورتوں کو دیکھ کر شیطان اسے اور حسین بنا کر اپنی عورت کو بدصورت اور بد شکل بناتا ہے اور دل کی بیماریاں مسانے کی بیماریاں پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماریاں یہ سب بیماریاں بد نظری سے پیدا ہوتی ہیں لا مروبی الا لا مطلوبی اللہ لا محبوبی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے ساتھ صبح میں شام میں اللہ تبارک تعالیٰ نظروں کی حفاظت فرمائیں گے یقین کے ساتھ دنیا کا بھی نفع ہوگا آخرت کا بھی نفع ہوگا اور کلام پاک کی سور نور کی آیت المؤمنین یغزو من مین ہماری مائیں اور بہنیں بھی پڑھیں بدنظری وہ زیادہ کرتی ہیں برقعے میں رہ کر آنکھوں سے مردوں کو ٹاکا کرتی ہیں مرد تو پردہ بھی کیا کرتا ہے وہ بھی پڑھیں اور ان کو بھی پڑھوائیں اور لکھ کر مسلح کے آگے ٹنگوا دیں کہ فجر کی نماز کے بعد یا تحجد کے بعد وہ اس کو دیکھ کر پڑھ لیا کرے اور یاد رکھیں اللہ کے ہو جائیں گے اللہ ہمارا ہو جائے گا اور ہر قسم کا ٹینشن ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کی فکر سے آزادی اطمینان اور سکون اللہ ہمیں دے دے گا ہم گناہوں سے بچیں گے اور نیکیوں کی طرف چلیں گے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ شکار پر گیا اور یہ جب شکار پر جاتے تھے تو پورے ساز و سابان کے ساتھ اپنا ٹینٹ اپنا چولہا مرغ مسلم کھانے پینے کے اسباب <coughs> صرف شوق پورا کرنے وہ شکار کیا کرتے تھے چنانچہ شکار کو گیا بھوک لگی تو دسترخوان بچھایا گیا مرغ مسلم رکھا تھا ناٹی مرغ تھا عمدہ تلا ہوا دیکھا کہ ایک پرندہ آیا آ کر اس مرغ کو اٹھا کر لے کر چلا گیا شتر مرغ تھا یا کوئی اور پرندہ تھا بادشاہ تھا اس کا حکم چلتا تھا بادشاہ نے کہا اپنے فوجیوں سے گھڑ سواروں سے کہ جاؤ اس کا پیچھا کرو اس شتر مرغ کا اور اس سے وہ مرغ چھین کر لاؤ تو چنانچہ تیز رفتار گھڑ سوار اس مرغ کا پیچھا اس جو شتر مرخ کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں وہ چلا گیا ہے اور اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر رہا ہے اور کہیں ندی سے جا کر اپنے چونچ میں پانی لا رہا ہے پھر اس کے بعد ان سواریوں نے اور اس بادشاہ کے فوجیوں نے ایسا اللہ کی طرف سے رسک کے دیے جانے کا حیرت انگیز منظر دیکھا کہ جس کی وجہ سے بادشاہ بھی تعجب میں رہ گیا ان فوجیوں نے کیا دیکھا انشاءاللہ ہم اگلی جو عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی خانخواہ جو جہاد کا راستہ ہے اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرے اور جامع شہادت نوش کرنے کا اللہ ہمیں شوق پیدا فرمائے گناہوں کی نحوس سے اللہ حفاظت فرمائے اور نیکیوں کے اثرات اللہ ہم پر مرتب فرمائے آمین باخردان الحمد للہ رب العالمین